مکی بن ابراہیم نے کہا ہمیں یزید بن ابی عبید نے خبر دی انہوں نے کہا حضرت سلامہ بن اقبا رضی اللہ عنہ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کی جستجو کرتے جو مصحف کے پاس تھا میں نے ان سے کہا اے ابو مسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قریب نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے دیکھا ہے صحیح مسلم 2556 حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھتیس